محمده ونصلي ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درود پاک پڑھ لیجئے صلى الله على النبي الامي و اله صلى الله عليه وسلم صلاة و سلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حمد و سلاد کے بعد موضوع سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے حضرات محترم آج جو سورہ مبارکہ ہمارے لیے موضوع بحث ہے وہ سورہ مریم ہے اس سے پہلے جتنی بھی سورہ مبارکہ ہیں ان کی تفصیل آپ حضرات میں سماعت فرما لی ہے حضرات گرامی یہ سورہ مبارکہ تقریباً چھ رکو پر مشتمل ہے اور اس کا نزول مکہ میں ہوا ہے اور اس کے نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ کی زندگی سے جب مسلمان بے حد تنگ آ چکے تھے اور وہاں پر کفار کے ظلم و ستم بہت ہی زیادہ ہو چکے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا جب مسلمانوں نے اس جگہ پر ہجرت کی تو کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان حبشہ میں ہجرت کر کے وہاں پر سکون سے ہیں تو انہوں نے اپنے دو کاشت کو نجاش کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ جو بھی لوگ مکہ کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں یہ اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر آئے ہیں لہذا آپ ان کو یہاں سے نکال دیجیے نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت جعفر جو اس وقت سرکار علیہ خلاط السلام کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو تو حضرت محترم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ سورہ مریم کی انہی ابتدائی دو رکوع کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ علیہ السلام اور گویا کے حضرت گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑے واضح انداز میں اس مضمون کو اجاگر کیا ہے تو حضرت محترم جب یہ آیت کریمہ حضرت جعفر نے تلاوت کی تو نجاشی رونے لگا اور رو رو کے گویا کے روایت میں آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی داڑھی گویا کے پوری گویا کے آنسو سے بھر گئی اور اس نے مسلمانوں کے اس بات کا اختیار دے دیا کہ اب آپ حبشہ سے نکل نہیں سکتے گویا کے کفار نے جو عزائم قائم کیے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہم وہاں سے نکال دیں تو ان کو ہٹا دیا جائے لیکن حضرات گرامی قرآن کی برکت سے مسلمان محفوظ رہ سکے پھر سورہ مبارکہ کے تھوڑا آگے چل کر جس سورہ مبارکہ کے اندر جس رکو کا بیان ہے اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا بیان اور آپ کے گھر میں حضرت یہی علیہ السلام کا تبلد ہونا اس کی تفصیل بیان کی گئی پھر اس کے آگے والے رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا یہ سورہ مبارکہ انہی باتوں پر گویا کہ مشتمل ہے جن کو بڑے واضح انداز میں یہاں پر بیان کیا گیا دعا کیجیے اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہم تمام کو مستفید فرمائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ تاہا کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ سورہ تاہا اس کے متعلق بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں تقریباً آٹھ رکو ہے اس سور مبارکہ کے نزول کا ایک اور مقصد تو بہت بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کی بڑی ترہ امتیاز اور ترہ حیثیت یہ سمجھ لیجیے کہ جس وقت فاروق اعظم ربی اللہ تعالی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے پہلے کفار مشرقین نے ایک میٹنگ تشکیل دی اور اس میں یہ پلان بنایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کس طریقے سے اپنے رستے سے ہٹایا جائے اور اس میں لالچ دی گئی کہ اگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا الیاز اللہ سلوک کرے گا اسے بے شمار زر و مال کے ساتھ نوازا جائے گا اور گویا کہ اس کے نکاح میں اپنی بیٹی بھی دی جائے گی اور گویا کہ عرب کی تقریباً بادشاہی اس کو دے دی جائے گی وغیرہ وغیرہ بہت قسم کے گویا کے لالچ اور حرص کے ذریعے ان کو اجاگر کیا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہا میں یہ کام کرتا ہوں حضرات گرامی تلوار لی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستان عالیہ کی طرف روانہ ہوئے جب روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو عمر تو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جناب انہوں نے گویا کہ ایک خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے تین سو ساٹھ بتوں کو ٹھکرا دیا ہے تو لہٰذا جو ہمارے دین کو قبول نہیں کرتا ہم اسے زندہ رہنے نہیں دیں گے تو حضرت نعیم نے کہا کم سے کم اپنے گھر کی خبر تو لے لو ہم نے تو سنا ہے کہ وہ دین تمہارے گھر میں بھی پہنچ گیا ہے حضرت گرامی وہیں سے فاروق اعظم لوٹے اور اپنے گھر میں پہنچے روایت مفسرین فرماتے ہیں جب آپ دروازے پر تھے تو آپ کی بہن سورہ پہاڑ کی تلاوت فرما رہی تھی سورہ تہا کی تلاوت فرما رہی تھی تلاوت کی آواز کو گویا کہ آپ نے دروازے کے باہر سن لیا دروازے کو کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا گیا تو آپ اندر تشریف لے آئے اور اپنے بہن بھائی سے کہا کہ تم کس بات کی تلاوت کر رہے تھے اور کون سے دن کی گفتگو کر رہے تھے اور یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بہن بھائی کو مارنا شروع کیا جب مارنا شروع کیا تو بہن بیچ میں آ گئی بہن کو بھی بہت مارا تو بہن نے یہ کہا کہ فاروق سن لو عمر سن لو تم جس بات کی اولاد ہو میں بھی اسی بات کی اولاد ہوں جس طرح تم اپنے مذہب پر ڈٹے ہوئے ہو میں بھی اپنے مذہب پر ڈٹی ہوئی ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین مبین کے لیے ہر چیز کو قربان قربان کر سکتی ہو میں اگر تم ہمارے جسم سے ہماری روح کو بھی نکال دو تب بھی ہم اس دین نور مبین کو چھوڑیں گے نہیں حضرات گرامی گویا کہ یہ انداز آپ کی بہن کا آپ کے ہمشیرہ کا حضرت فاروق اعظم کے دل پر اس قدر اثر کر گیا کہ آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا لائیے ذرا وہ اور مجھے بھی تو دے دیجیے تاکہ میں اس کی اجازت کر لوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے کہا کہ نہیں اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا آپ پہلے جائیے غسل کیجیے غسل کرنے کے بعد فاروق اعظم تشریف لائے اور سورہ تاہا کو اپنے ہاتھ میں لیا گرامی ایک روایت میں آتا سورج تہا کو ہاتھ میں لیا ایک روایت میں آتا کہ آپ نے آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم پڑھنا شروع کرو جب آپ کی بہن نے وہ پرانے کریم کی سورہ مبارکہ سورہ تاہا کی تلاوت کو جس انداز میں شروع کیا اور ہم فرماتے جیسے جیسے فاروق کے اعظم سورہ مبارکہ سنتے گئے اسی طرح آپ کے دل سے کفر کی سیائی دھلتے چلے گئی اور آپ انتہائی طور پر رونا شروع کر دیے اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے بہن بھائی سے پہلے سوال کیا کہ نبی پاک کہاں پر ہے تو خبر دی گئی کہ سرکار علی سلاۃ السلام کافروں کے مکر سے محفوظ ہونے کے لیے کسی ایک صحابی کے گھر میں تشریف فرما ہے اپنا گھر سرکار نے چھوڑ دیا ہے حضرت گرامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ قائم اسی وقت وہاں سے روانہ ہوئے اور جب پہنچے تو سرکار علی سلاۃ السلام ایک صحابی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور کسی نے خبر دی کہ حضور عمر آ رہا ہے حضور عمر آ رہا ہے کیونکہ قریش میں اس وقت حضرت عمر کی بہادری اور آپ کی بہت گویا کہ زیادہ دہشت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑکی پر آئے اور آپ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ حضرت عمر تشریف آ رہے سرکار کی بارگاہ میں عرصے حضور عمر آ رہا ہے اگر نیک آزائن سے آتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ورنہ اسی کے تلوار سے اسی کا سرکار دوں گا کیونکہ جس طرح فاروق اعظم کا دبدبا قرائش کے پر مسلط تھا اسی طرح حضرت حمدہ کی بہادری کا بھی چرچا حضرت گرامی عرب کا بچہ بچہ کیا کرتا تھا جس طرح گویا کہ فاروق اعظم دروازے پر آتے ہیں دروازے کو دستک دیتے ہیں دروازہ کھول دیا جاتا ہے دروازے سے کسی سے قیام نہیں کرتے ہیں چپ چاپ اندر داخل ہوتے ہیں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر آپ کی نظر لگتی ہے مورخین لکھتے ہیں آپ قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جان لینے کے میں نہیں نہیں جان دینے کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے سرکار نے سرات اسلام نے اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان کو گویا کہ کلمہ پڑھایا اور اس وقت سارے صحابہ کرام نے اللہ اکبر کی صدا سے نعرہ بلند کیا جس کے بارے میں مورخی لکھتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح کے مکہ کی پہاڑیاں اس نعرے سے گونج گئی اور اس وقت مسلمانوں کے دل کو گویا کہ بہت بڑی تقویت کا سبب حاصل ہوا تو یہ سورہ مبارکہ وہ مقدس سورہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت کے سبب حضرات گرانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایمان کے زیور سے آراستہ ہوئے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس میں خصوصی بیان حضرت موسا علیہ السلام کا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا جب سورہ صاحب آئے گی اس کے علاوہ بیسویں پارے کے اندر بھی حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ان کے واقعے کے تمام واقعے کا تقدیمہ کر دیا جائے حضرت محترم مصر میں جب فرعون کی حکومت تھی یوں کہا جاتا ہے کہ مصر کے جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا اس کا نام ابن ولید تھا جو موسا علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے پورے مصر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے سوائے بنی اسرائیل کے شکم میں میرا نبی موجود ہے گھبرانا مت یہ دل میں ان کے احساس پیدا ہو رہا ہے جو اللہ نے حضرت موسا کی والدہ کے دل میں یہ بات اتار دی تھی اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو بات اتاری گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ گھبرانا مت اگر فرونی تیرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آ بھی جائے تو اسے تابوت میں رکھ دینا اور تابوت میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دینا یا تجھے جو مناسب سمجھے تو کر دینا تیرے بیٹے کو ضرر نہیں آئے گا یہ جوان ہوگا اور نبوت کے دولت سے مالا مال ہوگا اور فرون کے تخت کو فکر کرے گا تم کچھ بھی کر لو اب حضرات گرانی ہوا ہی ہوئی گویا کے عورتوں کو یہ خبر تھی دائیاں جو ہوتی تھی ان کو یہ خبر تھی کہاں کہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے گھر میں جو دائی آئی وہ حضرت موسا کی والدہ کی دوست بھی تھی لیکن حضرت گرانی جب آئی اور حضرت موسا پیدا ہوئے تو روایت میں آتا ہے امام راضی لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسا پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی کے درمیان سے نور کی شوائیں نکل رہی تھی نور کی شوائیں نکل رہی تھی جس سے گھر پورا جگم کرتا ہوا آ گیا اور اس نور کی کشش سے اللہ نے اس دائی کے دل میں رحم پیدا کر دیا کہ یہ بات میں فرعون کو نہیں بتاؤں گی کہ اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اب حضرات گرامی وہ دائی نے کہہ دیا کہ تم بھی خاموش رہنا میں بھی خاموش رہتی ہوں ہم دونوں کسی کو نہیں کہیں گے کہ تمہارے گھر میں گویا کہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے اور وہ گویا گھر سے نکلی جب گھر سے نکلی تو فرعون کے فوجیوں نے دیکھ لیا کہ جناب یہ دائی آئی ہے نہ تو ہمیں کوئی خبر دی کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے ایسی بات کر کے یہ خاموشی سے چلے گئی اب گویا کے فرعون کے فوجی حضرات حضرت موسا علیہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اب کیا تھا دروازے کے اندر جیسی آتے تو حضرت موسا کی بہن جو آپ سے بڑی تھی ان کا نام مریم تھا ایک یہاں پر یاد رکھیے حضرت موسا کا والد کا نام عمران تھا ایک بات اور اسی طرح حضرت موسا کی جو بہن تھی وہ مریم تھی یعنی حضرت مریم جو ہوئی وہ عمران کی بیٹی ہوئی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا اور آپ کی والدہ کا نام مریم تھا بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ اس مریم سے مراد حضرت موسا کی بہن ہے نہیں حضرت موسا کی بہن اور ہے اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم جو ہے وہ اور ہے یہ اتفاق ہے کہ دونوں کے والد کے نام بھی ایک جیسا ہے اور دونوں کا نام بھی ایک جیسا ایسا ہے اور گویا کہ ان دونوں کے درمیان بہت طویل فرق تھا یہ دونوں ایک نہیں ہے یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں المختصر جب وہ فوج گھر میں داخل ہونے لگی تو آپ کی بہن نے وعدہ سے کہا کہ اما حضور فوج آ رہی ہے اب کیا کریں علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ دیا گیا تھا تندور بالکل گرم تھا جس سے آپ کے شولے نکل رہے تھے جیسے ہی فوجی گھر کے میں داخل ہوئے آپ کی والدہ کو کوئی جگہ نظر نہیں آئی اور انہوں نے آپ کو تندور میں پھینک دیا جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا اب حضرات گرامی ہوا کیا فوجیوں نے پورے گھر کا گویا کے نقشہ کھینچا ساری جگہ کی تلاشی کی پھر آپ کے پاس آئی آئے اور کہنے لگے یہ دائی کیوں آئی تھی تو آپ نے ایک لحاظ سے جواب دیا کہ یہ میری دوست ہے مجھے ملنے آئی تھی اور صحیح بات تھی وہ آپ کی دوست تھی ایک لحاظ سے ملنے آئی تھی کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا وہ چلے گئے جب وہ چلے گئے تو پھر والدہ نے بیٹی سے پوچھا مریم سے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے بچے کو میں نے کہاں پر بھیج دیا انہوں نے کہا مجھے بھی پتا نہیں ہے جب گھر ڈھونڈنے لگے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب تندور کی طرف نظر ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے علیہ السلام کھیل رہے ہیں اس میں گویا کے پڑے ہوئے ہیں اب گویا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو اندر سے نکالا گیا کپڑے بھی نہیں جلے تو حضرت گویا کے آگ گویا کے جس طرح حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسا پر آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا اور اللہ نے پہلے سے ہی آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی تم کچھ بھی کر دو کہیں پر بھی ڈال دو یہ با حیات با سلامت جوان ہوگا کچھ بھی کر لو اب حضرت گرانی ہوا ہی ہوئی آپ کی والدہ بہت زیادہ خواہش ہوئی اور گویا کہ آپ نے ایک صندوق منگایا صندوق منگانے کے بعد اور صندوق لینے جب گئی لکڑہارے کے پاس اس نے صندوق بنا کے رکھا تھا وہ بیچتا تھا تو اس نے پوچھا یہ صندوق آپ کس لیے لے رہے ہیں تو آپ کے منہ سے گویا کہ غلط بیانی نہیں ہوئی آپ نے کہہ دیا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فرونی اس کو گویا کے قتل کر دیں تو لہٰذا میں اس کو اس سندوک میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دوں گی اس نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے انعام بھی مل جائے گا کام بھی ہو جائے گا سندوک بھی بک رہا ہے اس کے بھی پیسے مل جائیں گے اور سلام کو خبر دے دوں گا وہاں سے بھی پیسے مل جائیں گے ڈبل سودا ہو جائے گا اب حضرت گرامی گویا کے صندوق اس نے فروخت کر دیا اور فرونیوں کے پاس پہنچا جب فرونیوں کے لشکر سپر سلار کے پاس پہنچا جب بولنے لگا تو گونگا ہو گیا اللہ نے اس کی گویائی چھین لی اب حضرت گرنگی وہ شہروں سے اشارہ کرتا تھا اس کو پاگل سمجھا گیا اور مار دھار کر اس کو دوبارہ بھگا دیا گیا جب وہ دکان پر آیا تو زبان چلنے لگی پھر وہ دوبارہ واپس ہوا پھر جب پہنچا تو پھر گونگا ہو گیا پھر اس کو مار دھار کر بھگایا گیا پھر وہ دوبارہ دکان پر آیا پھر اس کی زبان صحیح ہو گئی جب وہ تیسری دفعہ لوٹا ہے حضرات گرامی تو وہ اندھا بھی ہو گیا بہرا بھی ہو گیا گونگا بھی ہو گیا پھر وہ روتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی کہ مولا میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑے بزرگ کی مجھ سے گستاخی ہو رہی ہے تو لہٰذا یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی گویائی اس کی سماج اس کی مفارت اس کو لٹا دی اللہ اکبر کبیرہ آپ کی والدہ نے آپ کو اس گویا کے پیٹی کے اندر رکھا صندوق کے اندر رکھا صندوق کو بند کر دیا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسا کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی اور آپ کے دل کو سخت کر دیا تھا ورنہ کوئی ماں اپنے بچے کو پانی میں چھوڑ سکتی وہ تو چلم چالی ہو جائے گی شور شرابہ ہو جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کے بارے میں اس کا بیان موجود ہے کہ ہم نے موسا کی والدہ کے دل میں خوف گویا کے ڈر جو تھا وہ سب نکال دیا تھا کہ کہیں شور شرابہ نہ ہو جائے کسی کو خبر نہ ہو جائے حضرت موسا کی والدہ نے آپ کو گویا اس سندوک میں رکھنے کے بعد پانی میں چھوڑ دیا پانی میں جب چھوڑ دیا مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں اس وقت ایک بیٹی تھی جس کے جسم پر برف کی بیماری تھی جب اس نے اپنے جادوگروں سے پوچھا کہ اس کا برف دور کیسا ہوگا تو جادوگروں نے نجومیوں نے اس کو یہ یہ خبر دی کہ دریا میں سے کوئی ایک چیز نکلے گی وہ انسان کے مانی ہوگی اس کا تھوک اگر اس کے جسم پر لگ جائے تو یہ صحیح ہو جائے گی اب حضرت گرامی اس کے محل کے قریب کی جگہ تھی وہاں سے دریا نیل جو اس کے قریب آ کر جو لگا کرتا تھا اب حضرت موسا علیہ السلام کا جب تابوت تیر تیر کے آ رہا تھا اس وقت فرون اپنے درباریوں کے ساتھ روایت میں آتا ہے کہ فرون کی بیوی حضرت آسیہ جو ممین تھی گویا کہ انہوں نے دیکھا اب ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون موجود تھا الغرض انہوں نے دیکھا کہ فرون نے دیکھا کہ دریا سے تیرتا ہوا ایک سندوک آ رہا ہے اور ایک درخت کی آڑ میں وہ اٹک چکا ہے سپاہیوں کو حکم دیا گیا سندوک لایا گیا سندوک کو کھول رہے لیکن سندوک کھلتا نہیں تالا توڑ دیا گیا سب کچھ کر دیا گیا ہے لیکن حضرات گرامی وہ کھلتا نہیں ہے ختم کر دیا گیا ہے ہر طریقے سے اس پر زور آزمائی کی جا رہی ہے تباہ آزمائی کی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں کھل رہا لیکن جب شرام کی بیوی آسیہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ تابوت میں سے انہیں مثال اسلام نظر آ رہے تھے تابوت میں سے موسا علیہ السلام کا چہرہ نورانی نظر آ رہا تھا اور انہوں نے آسانی سے جب سندو کو کھولا تو سندو کھل گیا یعنی فرونی جب تک طاقت لگا رہے تھے تو صندوق نہیں کھول رہا تھا جب ہاتھ لگایا تو صندوق کھل گیا اور بچے کو گویا کے گود میں لیا گود میں لینے کے بعد اس اس کو پیار کیا اور اسی وقت نے کہا آزماؤ کا لوا لو ان کا گویا کے لواب دہن لو اور میرے بیٹی کے جسم پر لگاؤ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت منہم کے منہ سے لوا دہن نکال کر فرعون کی بیٹی کے جسم پر لگایا گیا تو جسم صحیح ہو گیا تو جسم صحیح ہو گئے یہ برکتیں ہیں اللہ کے انبیاء کرام کی تو حضرات گرامی بچے کو گھر لایا گیا حضرت موسا کو گھر لایا گیا فرعون نے کہا جناب یہ کہیں وہی بیٹا نہ ہو یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری گویا کہ سلطنت کو غرق کرنے والا ہوگا آسیہ نے کہا تمہارا بیٹا جو ہوگا یا تمہارے تمہارے اس علاقے کو جو غرق کرنے والا ہوگا وہ تو تمہارے علاقے میں پیدا ہوگا اب یہ پتا نہیں کہاں سے بہ کر آ رہا ہے اب یہ پتا نہیں کہاں سے بہ کر آ رہا ہے فرعون کو یہ بات تھوڑی ذہن پر لگی کہتا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ جناب میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اپنے علاقے والوں کی طرف سے دیکھا تھا اب یہ پانی میں آ رہا ہے نہیں قریب سے آ آ آ رہا رہا ہے ہے ہے دور دور سے سے سے قریب سکتا تو بھی آ سکتا ہے اور دیکھ کر گویا کہ حضرت سے چہرے کو دیکھ کر ہر شخص مانوس ہوتا جا رہا تھا ہر ایک کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی اب کسی کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے کفر کا ابتال کرنے کے لیے اور دین کے احکام کے لیے پیدا فرمایا ہے اللہ اکبر کے کبیرہ تو حضرت موسا علیہ السلام وہیں پر رہے اب ہوا حال کیا حضرت گرامی دودھ پیش کیا جا رہا ہے اچھی اچھی غذا پیش کی جا رہی ہے لیکن وہ منہ سے نہیں لگاتے ہیں وہ منہ سے نہیں لگاتے ہیں اب دائیاں پیش کی گئیں کسی دائی کا دودھ قبول نہیں کرتے ہیں سلام نے اعلان کیا کہ دائیاں آنا شروع ہو جائیں یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا اس کو بے شمار مال و اسباب سے نوازا جائے گا اب حضرات گرامی لائن لگ گئی ہیں دائیاں گویا کہ حضرت موسا کو گود میں اٹھا کر دودھ پلا رہی ہیں لیکن حضرت موسا کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کر رہے لیکن جب آپ کی حقیقی والدہ آ کر وہاں پر تشریف فرما ہوئی اس وقت حضرت موسا کی گود میں تھے اب روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ سے کئی دور کھڑی ہوئی تھی حضرت موسا علیہ السلام نے گویا کہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ جو تھا وہ فرام کے سینے کی طرف تھا اور آپ کی والدہ آپ کی پیٹ کی طرف تھی لیکن آپ کو اپنی والدہ کی خوشبو آ گئی اور گویا کہ آپ روتے ہوئے اپنے والدہ کی طرف راغب ہوئے اور جیسے ہی آپ کی والدہ نے ہاتھ بڑھایا آپ فوراً اپنی والدہ کے گود میں آ گئے اور اپنی والدہ کو گویا کہ دودھ پینا آپ نے شروع کر دیا فرعون کو شبہ ہو گیا کہ یہ بچہ کیسا ہے کہ جناب یہ قریب آ گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا بچپن سے اتنی عظمتیں اس کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں تو کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں ہوگا تو حضرت گرامی آپ کی والدہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے قریب کیوں آ گیا تو آپ کی والدہ نے کہا میں ہمیشہ نیک بچوں کو دودھ پلاتی رہی ہوں میں ہمیشہ نیک بچوں کو دودھ پلاتی رہی ہوں اور مجھ سے ایک اچھی خوشبو آتی ہے جن کو صحیح نصب بچے قبول کر کے فوراً میری طرف راغب ہو جاتے ہیں تو لہٰذا یہ اسی طرف میری طرف راغب ہو گیا ہے فرحان یہ بات کو بھی مان گیا اب حضرات گرانی ہوا کیا مفسری لکھتے ہیں ایک دفعہ فرحان اپنے قلعے میں حضرت موسا کو کھلا رہا تھا گود میں کھلا رہا تھا حضرت موسا چھوٹے سے تھے حضرت موسا گویا کے بھی کوئی تین یا چار مہینے کی مدت آپ کی تھی مفسرین لکھتے ہیں حضرت موسا نے فرون کی داڑھی پکڑی کیا پکڑی داڑھی اور ایک چانٹا مارا اور چانٹا اتنا زوردار تھا مفسر لکھتے ہیں کہ فرعون کا پورا وجود ہل کر رہ گیا اس نے کہا اتنا چھوٹا بچہ اور اتنا سخت ہاتھ فوراً سارے دروازے کو بلایا کہا یہ وہی بچہ ہے اس کی حرکتیں ابھی سے ظاہر ہو رہی ہیں یہ میری گود میں ہو کر میرا یہ حضرت کر رہا ہے کہیں یہ وہاں پر ہوگا تو میرا کیا حل کرے گا اللہ اکبر اب حضرات گرامی گویا کہ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا حضرت آسیہ دوڑتے ہوئے آئی انہوں نے کہا نہیں اس بچے نے ایسی حرکت کر دی تو کیا ہوا کہ یہ بچہ ہے جوان آدمی کا چاہتا تماچا ایسا اثر نہیں کرتا یہ بچہ میری گود میں ایسی حرکتیں کر رہا ہے اب حضرات گرامی ہوا کیا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ چلنے کے قابل تھے جس وقت بھی واقعہ ہوا اس وقت آپ تھوڑا تھوڑا چلنے کی قابل تھے اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا تو آپ چلنے لگ جاتے تھے تو اس وقت تو مسئلہ درگزر ہو گیا لیکن فرعون کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ وہی ہے کچھ مہینے گزرے کافی عرصہ گزر گیا ایک دن پھر فرون نے درباریوں کو بلایا اور نجومیوں سے کہا کہ کچھ عقل دوڑاؤ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے انہوں نے کہا نجومیوں نے ہم کو کہتے ہیں قتل کر دو جب تمہیں شبہ ہو رہا ہے تو قتل کر دو اس لیے کہ جب تاکہ دل بھی نہ دکھے کہیں حقیقت حقیقت یہ وہی نکلا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ابھی سے قتل کر دو جب اتنے بچے قتل کیے تو اس کو بھی کر دو ایک کو نے کہا چلو یہ بات بھی صحیح ہے اب حضرت گرانی گویا کے جلاد کو بلا دیا گیا حضرت موسا کو قتل کرنے کا انتظام کر دیا گیا حضرت آسیہ دوڑتے میں آئی اور کہا کیا کام کرتے ہو اتنے شوق اور ناز و زیبا کے ساتھ اس بچے کو پالا ہے اور تم اس کو قتل کر دو گے دیکھو میں تمہیں ترکیب بتاتی ہوں اگر اس ترکیب کے خلاف یہ بچہ ہوا تو تم قتل کر دینا کیا تم کہتے ہو اس نے تمہارے چہرے پر چانٹا مارا یہ سمجھداری سے مارا ابھی بچہ یہ کیا سمجھدار ہوگا اس نے تمہارے چہرے پر مارا تو ایک کام کرتے ہیں ایک جگہ پر لال لال سرخ یاقوت اور مرجان رکھتے ہیں یا پھول رکھتے ہیں اور ایک طرف لال انگارے رکھتے ہیں اب دیکھیں چمک انگاروں کی زیادہ ہوتی ہے اور بچہ روشنی کی طرف زیادہ جاتا ہے تو لہذا اس کو چھوڑ دو آپ اگر یہ انگارے کی طرف چلے جاتا ہے تو سمجھدار نادان ہے اگر یہ انگارے کے پاس نہیں جاتا ہے پھولوں کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر تم گرفت کر لینا پھر انہوں نے کہا چلو یہ بات بھی صحیح ہے یعنی کچھ خود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا اس کو جو جو جیسی بات کر دیتا تھا جو جیسا جیب میں اتار دے یعنی جیسا گرا کو ویسی اس کے ساتھ پوری باندھی جاتی تھی تو گویا کہ اس نے دعویٰ خدائی کا کر دیا تھا تو ایسے بے شمار گزرے ہیں جس طرح کہ میں نے قادیانی کی بات کی تھی دعویٰ نبوت کا کیا تھا جوتا گر گیا اس کو جوتے کی خبر نہیں تھی تو ایسے جتنے بے وقوف پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا یا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ایسے عقل سے پیدل ہوا کرتے تھے تو حضرات گرامی ہوا کچھ کس طرح کہ حضرت موسا کے لیے وہ جگہ رکھ دی گئی آپ کے شورے رکھ دیے تھے کہ بالکل شورے جو تپ رہے تھے اور ایک طرف گویا کہ وہ پھول رکھ دیے گئے حضرت موسا کو چھوڑ دیا گیا اب عمر بڑھ چکی تھی حضرت موسا چلتے ہوئے گئے گویا کہ نبی بچپن سے عقل مند ہوتا ہے نبی بچپن سے باشعور ہوتا ہے اس کا بچپنا عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا آپ پھول کی طرف جا رہے تھے آپ پھول کو لینے کے لیے جا رہے تھے حضرت جبریل فوراً آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے چھوڑے کی طرف کر دیا آپ آپ کے چھوڑے کی طرف بڑھے اور آپ نے آگ کو اٹھا کر کھا لیا جب آگ کو آپ نے اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا تو آگ کا شولہ جب آپ کی زبان پر لگا تو زبان کی نسیں کھنچ گئی زبان کی نسیں کھنچ گئی جس سے ہوا یوں کہ آپ جب کسی سے بات کرتے تو بات کرنے کے دوران سامنے والے کو محسوس تو کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کو بولنے میں دقت محسوس ہوتی تھی آپ کو بولنے میں تھوڑی دقت محسوس ہوتی تھی لیکن سامنے والا اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتا تھا المختصر حضرت علیہ السلام کا دن ب دن دن گزرتا چلا گیا جوانی کے عالم میں پہنچے اب حضرات کی نبی تھے کفر کو کب برداشت کر سکتے تھے نبی تھے شیر کو کب برداشت کر سکتے تھے نبی تھے اللہ کے دشمنوں کو کب برداشت کر سکتے تھے آپ نے فرعون کو شکایتیں آنا شروع ہو گئی فرعون نے آپ کو باغی کہہ دیا آپ کو گھر سے نکال دیا اور حضرت گرانی گویا کہ آپ پر بڑی کری کری نظریں لگانے کے لیے آدمیوں کو چھوڑ دیا کہ کسی ایک سزا میں ان کو گرفت کر دو اور میں ان کو قتل کر دوں گا اور ہوا کچھ اس طرح حضرت گرانی ایک دفعہ حضرت موسا علیہ السلام اپنے والدہ سے ملنے کے لیے جب لوٹ کر آ رہے تھے تو ہوا یوں کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک فرونی دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے موسا علیہ السلام قریب پہنچے اور دیکھا کہ بنی اسرائیلی کو فرونی مار رہا ہے آپ نے فرونی کو چھڑانے کی کوشش کی فرونی زیادہ طاقت دکھا رہا تھا آپ نے تھوڑا دھکا دیا تو مر گیا وہ آپ نے تھوڑا دھکا دیا تو وہ مر گیا آپ کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا آپ کا ارادہ ہٹانے کا تھا آپ نے دھکا دیا تو وہ مر گیا اب الگ بات ہے کہ وہ عام آدمی ہے کلیم کا ہاتھ ہے حضرت گرانی دھکا دیا وہ مر گیا اب کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام کے لیے خبر پہنچ گئی کہ جناب قتل کر دیا گیا ہے فرون کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا کہ قتل ہو چکا ہے فرون نے کہا دو گواہ لے کر آ جائیں لیکن گواہ کو ہی نصیب نہ ہوا گواہ ملا ہی نہیں کہ جناب قتل کس نے کیا ہے یہ بات الگ ہے جب آپ دوسرے دن دوبارہ چھپ کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گھر کی طرف آ رہے تھے تو دیکھا وہی بنی اسرائیل پھر کسی فرونی کے ساتھ لڑ رہا ہے آپ نے دور سے جب دیکھا تو اس نے مدد کے لیے پکارا موسا ادھر دیکھو مجھے مار رہا ہے حضرت موسا کے قریب گئے کہ خدا تجھے ہدایت دے روزانہ تو رہتا رہتا ہے خود کے لیے بھی مصیبت پیدا کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی مصیبت پیدا کرتا ہے اور یہ کہتے ہوئے آپ اس کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے وہ سمجھا مجھے مارنے آ رہے ہیں تو اس کی زبان سے کلمے نکلے او ہو کل تم نے ایک آدمی کو مارا تھا تو آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو چند آدمیوں نے یہ بات سن لی اور گویا کے گوا متعین ہو گئے اور دعویٰ ثابت ہو گیا کہ علیہ السلام نے ہی گویا کے قتل کیا تھا اللہ اکبر کبیرہ فرعون نے گویا کے یہ دعویٰ دائر کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ موسا علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کر دوں یہ موسا علیہ السلام وہاں سے مدین پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت شعیب کی سب سے بڑی بیٹی حضرت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے آپ کا نکاح ہوا اور حضرت صبورہ کو لے کر حضرت شعیب سے اجازت لی کئی سال آپ نے حضرت شعیب کے پاس گزارے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں اپنی والدہ سے ملنے جا رہا ہوں اور وہاں سے لے کر گویا کہ آپ اپنی والدہ سے ملنے آئے تو رستے میں کوہ ٹور پڑا رستے میں کوہی تور پڑا آپ کی زوجہ اس وقت حاملہ تھی اور درد زہ جب آپ کو شروع ہوا تو حضرات گرامی آپ رات تھی اور سخت سردی تھی اور آپ کی زوجہ کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو حضرت موسا علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے تو دیکھا کوہ تور پر ایک چنگاری جل رہی ہے ٹور پر ایک آگ جل رہی ہے آپ نے اپنی زوجہ سے کہا تم یہیں پر کھڑے رہو تم یہیں پر بیٹھ جاؤ میں ابھی وہ آگ لے کر آتا ہوں تھوڑی آگ قریب ہوگی تو حرارت نصیب ہو جائے گی تمہارا درد کم ہو جائے گا حضرت موسا علیہ السلام جلدی جلدی کوہے تور پر پہنچنا شروع ہو گئے جب کوہ تور کے اس اصل مقام پر پہنچے تو ایک کے چندر سے آواز آئی موسا میں تیرا رب ہوں جوتے اتار دے موسا میں تیرا رب ہوں جوتے اتار دے حضرت موسا علیہ السلام نے فوراً اپنی نالین اتاری آگے بڑھے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ درخت کے اندر سے آباد آتی ہے اور اللہ رب العزت پیغام دے رہا ہے کہ موسا جاؤ فراؤن کے تخت کو کلٹی کر دو فراؤن کے تخت کو و نابود کر دو فراؤن کے تخت کو کر کے رکھ دو اس لیے کہ اب فرون کی گمراہیاں بڑھتی چلے گئی فرون شرک اور مکر میں بہت آگے پہنچ گیا ہے فرون کی اب توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگی فرعون کی شرارتیں اب اللہ کے مخلوق کے لیے ایک زہر قاتل بن گئی ہے موسا اسی وقت تم گویا لوٹ جاؤ اب علماء فرماتے اس وقت زیور نبوت سے حضرت موسا کا نواز آ گیا حضرت موسا جب لوٹ کر آتے ہیں تو آپ کا چہرے کا انداز کچھ اور آپ کے بات کرنے کا انداز کچھ اور آپ کی رنگت کا انداز کچھ اور حضرت گرامی آپ نے اپنی زوجہ کو لیا وہاں سے روانہ ہوئے سرامیوں کے علاقے میں پہنچے اب کیا تھا پہلے کے جوان صاحب نبی آ رہا ہے اب حضرت گرامی کوئی خوف و خطر نہیں ایک اصا آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک جس طرح احرام باندھتے ہیں اسی طرح گویا کے دو کپڑے کے ٹکڑے ہیں ایک کو تہبند باندھا ہوا ہے ایک اوپر ڈالا ہوا ہے اور ایک لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور حضرات گرانی فرونیوں کے دربار میں آپ پہنچتے ہیں اور دربار میں پہنچنے کے بعد اپنے آسے کو زمین پر مار کر سامنے فرون بیٹھا ہوتا ہے آپ فرماتے فرون رب کی عبادت کر اے خدا کو مان اس نے کہا تم کون کہا مجھے پہچانا نہیں میں موسا ہوں میں وہی موسا ہوں جس کو تم نے قتل کرنے کی سازش کی تھی اس نے پوچھا تم کون ہو کہا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور تیرے سارے شرارتوں کو تخت بام کرنے کے لیے میں آیا ہوں اگر تو اللہ کے اوپر اس کی توحید پر ایمان لے آتا ہے تو تو بچ جائے گا اور اگر تو اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لے آتا تو آج مجھ سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا فرونی نے فوراً آواز دی اس کے سارے پجاری جمع ہو گئے اور پجاریوں سے کہنے لگا ذرا دکھاؤ اس کو ڈرا تو صحیح پجاریوں نے رسیوں اٹھائی اور زمین پر پھینک دی رسی جیسی زمین پر پھینکی تو وہ سانپ بن گئے سارے وہ سارے سانپ بن گئے وہ پجاری اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ فرعون ہے بے وقوف انہوں نے فرون کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی اور رسیاں رسیاں تھی وہ فرون کو سانپ نظر آتی تو بہت خوش ہوتا تھا بابا بابا دیکھو میں ایسی جگہ کا خدا ہوں کہ میرے ماننے والے ایسے کام کرتے ہیں لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماننے والے اس کے سر پہ ٹوپی رکھ رہے ہیں کہ جناب اس کے آنکھوں کا گویا کہ نظر بند اس کی کر دی ہے دنیا کو وہ رسی نظر آ رہی ہے لیکن عجیب وقوف آدمی اس کو صاف نظر آ رہا ہے اور علماء نے ایک بات یہاں پر اور کہی ہے جب حضرت موسا سامنے پہنچے اور اس طرف جادوگر تھے تو جادوگروں نے کیا کیا حضرت موسا کے ذرا سی تعظیم کی اور تعظیم نے حضرت موسا سے یہ کہا آپ پہلے کر دیجیے یعنی آپ پہلے کچھ دکھائیے انہوں نے تعظیم کی تو اس تعظیم کا نتیجہ کیا نکلا آگے سنیے گا پھر کہ نبی کی تعظیم اگر کافر کرے تو اس کو اللہ رب العزت کیسے زیور سے آراستہ پراستہ کرتا ہے پکے فرونی تھے لیکن حضرت موسا سے تھوڑی تعظیم کھا کر کہتے کہ حضور پہلے آپ کیجیے حضرت موسا نے کہا نہیں پہلے آپ کرو جب انہوں نے رسیاں پھینکی رسی ساری سانپ بن گئی اور سانپ بن کر حضرت موسا کے قریب آنے لگی حضرت موسا کو اللہ نے وہی کی موسا اپنے آسے کو زمین پر ڈالو حضرت موسا نے جب اپنے آسے کو زمین کی طرف پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو نکل گیا پھر حضرت موسا علیہ السلام نے اس اجدہ کو سر سے پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی وہ لاٹھی بن گئی اب سارے جادوگر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے جو رسی پھینکی تھی ہم نے جو رسی پھینکی تھی وہ رسی ہی تھی سانپ تو نہیں بنی یہ تو ہم نے محض نظر بندی کی تھی لیکن موسا نے جو لاٹھی پھینکی وہ لکڑی نہیں وہ واقعی میں جسم والا سانپ بنا تھا اور اس نے واقعی میں ہماری رسیوں کو نکل گیا اور رسیوں کو نکلنے کے بعد جب موسا نے دوبارہ اس کو پکڑا تو وہ جسم والا سانپ لکڑی بن گیا ہو تو دراصل یہ اللہ کے نبی ہے وہ سارے حضرت موسا کے سامنے تائب ہو کر آپ پر ایمان لیا تو مفسرین فرماتے ہیں ان کو ایمان کیسے ملا اس تعظیم کی برکت سے جب انہوں نے پہلے کہا تھا پہلے آپ کیجیے یعنی نبی کو بڑا سمجھا تھا حضرت موسا کو بڑا سمجھا تھا تو یہ تعظیم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور ان کو اہل گویا کہ ایمان کی سبوں میں شمار کر دیا گیا فرعون نے تعظیم نہیں کی تھی اس کو حضرت گرانی یہ ساری چیزیں نصیب نہیں ہوئی المختصر وہ تمام کو لے کر حضرت موسا علیہ السلام بڑا طویل واقعہ ہے حضرت موسا علیہ السلام ان تمام کو لے کر فرونیوں کے لیے لشکر تیار کیا تاکہ فرونی فرونیوں کو میں نابود کر دیا جائے اور فرونیوں نے حضرت موسا پر وار کرنے کے لیے اس سے تگنا گویا کے لشکر تیار کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہی کر دیا علاقے کو چھوڑ دو فرعون خود اپنے اس مسائل میں گویا کہ غرق ہو کر رہ جائے گا حضرت موسا علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے آگے دریا آ گئی اللہ سے فریاد کی کہ مولا کیا کیا جائے تو وہی تابوت والی بات جو حضرت یوسف کے دور میں میں نے حضرت یوسف کی تاریخ میں میں نے عرض کی تھی تابوت جب آ گیا حضرت موسا نے دعا فرمائی ایک روایت میں آتا ہے اپنے آسے کو پانی پر رکھا تو اس سے حضرت جانی راستے بننا شروع ہو گئے اور آپ کے جتنے قبیلے تھے سارے قبیلوں کے راستے بن گئے اور آپ نے دریا کراس کیا کیا یعنی دریا کا پانی کھڑا ہو گیا تھا اور مفسرین فرماتے ہیں وہ دریا کے اندر ایسے راستے بنے تھے کہ جو قبیلے کیونکہ آپ کی بنی اسرائیل میں کئی قبیلے تھے علماء نے فرما بارہ قبیلے تھے بعد میں کہا سات قبیلے تھے تو گیا جتنے قبیلے تھے اس قبیلوں کے لیے راستے بن گئے تھے کیونکہ وہ قبیلے جب ساتھ میں ہوتے تو لڑتے تھے تو حضرت موسا نے ان کا کھانا پینا سب الگ کیا ہوا تھا تو لہٰذا جب ان کو پانی چاہیے ہوتا تھا تو آپ نے جب پتھر سے لاٹھی ماری اور لاٹھی مار کر اس پتھر سے جب آپ نے پانی نکالا تو اس سے بھی بارہ چشمے نکلے تھے تاکہ ہر بندہ اپنے الگ الگ چشمے کو پانی پیے تاکہ ان کا آپس میں لڑائی نہ ہو اور اس وقت جب حضرت موسا علیہ السلام دریا کراس کر رہے تھے تو دریا میں بھی بارہ راستے بن گئے اور راستے ایسے بنے اللہ کی قدرت دیکھیے پانی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا بارہ راستے بن گئے اور راستے ایسے بنے جس طرح گلی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دریا کراس کر رہے تھے وہ اندر سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دریا کراس کر رہے تھے یعنی پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ اس طرف آلے اس طرف آلے کو دیکھ رہے ہیں اس طرف آلے اس طرف آلے کو دیکھ رہے ہیں اور پانی بھی اس میں کھڑا ہوا ہے اور حضرت موسا علیہ السلام جب دریا میں پہنچے تو فرام پیچھے سے داخل ہو گیا اللہ کی بار میں ارسی مولا اب کیا کیا جائے اللہ نے فرمایا موسا تم اپنے راستے کو مور کرتے رہو تم اپنے راستے کو عبور کرتے رہو حضرت موسا علیہ السلام جب کنارے پر پہنچے اور سارے آپ کے ساتھ کنارے پر پہنچے تو دریا کو اللہ نے ملنے کا حکم دے دیا اور دریا مل گیا فرونیوں کی پوری گویا کے ضروریت بیچ دریا میں آ چکی تھی اور جب دریا کا پانی آپس میں مل گیا اللہ اکبر کبیرہ تو اس وقت حضرت گرانی فرعون اپنی پوری ضروریت سمیت اس دریا کے اندر غرق ہو گیا اور قصہ فرونیت کا وہیں پر خاتمہ ہوا اور دین کا بول بالا ہو گیا اور حضرت موسا علیہ السلام وہاں سے نکلے اور دور ایک درخت کے نیچے آپ نے جا کر پناہ لی اور وہ وقت آپ کے انتقال کا وقت تھا آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اور حضرت موسا سے کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں حضرت موسا علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے حضرت گرانی میں نے عرض کیا تھا جب ان کو غصہ آتا تھا تو آپ کے جسم سے بال ٹوٹ ٹوٹ کر گر کے جل جاتے تھے آپ اندازہ کیجیے اس شخصیت کے جلال کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے غصے سے جسم کے بال جل رہے ہو تو اس کا حضرت جلال کا عالم کیا ہوگا حضرت موسا علیہ السلام نے جب حضرت اسرائیل کو دیکھا تو سمجھے شاید فرونیوں کی طرف سے کوئی آدمی آیا ہے آپ نے اتنا زوردار چانٹا مارا مسلم شریف جدید ہے بخاری شریف جدید کہ حضرت اسرائیل کی آنکھ نکل گئی اور اللہ کی میں پہنچے کا مولا تو نے مجھے کیسے بندے کے پاس بھیجا میں نے ان سے کہا روح دے دو تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا مسلم شریف شریف سے سرکار سناتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو لوٹایا اور کہا جاؤ موسا سے کہو کہ فلاں جانور کے جسم پر ہاتھ رکھے اور جتنے بعد اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی ان کی عمر گویا کے بڑھا دی جائے گی حضرت موسا کے جب دوبارہ پانچ پانچ پہنچے اور کہا میں اسرائیل ہوں میں اسرائیل ہوں میں آپ کی روح کب کرنے آیا ہوں یہاں پر علامہ کسترانی بڑا بہترین نقطہ دیتے ہیں کہ حضرت موسا نے مارا کیوں حضرت نے مارا تھی اور سمجھنے میں خدشہ کیسا ہو گیا تو کہتے ہیں بات دراصل یہ کہ حضرت اسرائیل کو اللہ نے یہ بات سکھائی تھی جب بھی تم نبی کے پاس جاؤ تو اس سے اجازت لو کہ آیا میں آپ کی روح روکم کروں تو اگر نبی اجازت دے دیں تو پھر تم ہاتھ دراز کرنا اور اگر نبی اجازت نہیں دے تو خبردار تمہاری مجال نہیں کہ تم اپنی طرف سے ہاتھ بڑھا سکو یہ بار گائے امبیا کے آداب ہے حضرت گرانی جس سے بندہ امبیا اکرام کے مقام کو سمجھ سکتا ہے اور حضرت اسرائیل نے ایسا نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ حضرت موسا سے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں تو حضرت موسا نے چاٹا مار دیا تو حضرت گرانی اس وقت حضرت موسا نے کہا کہ دیکھو فرون گرک ہو چکا ہے اب میں نے اتنی عمر اور گزار لی ہے تو لہذا ایمان کے ساتھ مجھے موت ہو اور اللہ کے حضور مجھے مقام حاصل ہو اس سے بڑی سرخری کیا ہو سکتی ہے حضرت موسا نے کہا ٹھیک ہے میں آیا تھا دن کی تبلیغ کرتے ہوئے اور میری پوری زندگی احکائے حق اور اطالع باطل میں گزری تو اے اسرائیل میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میری رو قبض کر لو اور حضرت موسا کی کی گئی اور وہ جگہ آپ کا مدفن بنی اور جب میرے آقا معراج پر گئے تو حضرت موسا سے بھی ملاقات کی آسمانوں پر بھی اجازت کی قبر میں بھی کی اور حضرت المقدس میں بھی کی تو یہ وہ مقدس سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور ایک بات میں آپ کو اور یہاں پر مختصر عرض کروں جس وقت حضرت موسا کوہ تور سے لوٹے تھے آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا علماء فرماتے اللہ نے اپنے ذات کا نور نہیں اپنے صفات کے نور کی تجلی جب پہ پڑا لی کیونکہ اس وقت حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لن ترانی موسا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یعنی کسی اور کو دکھاؤں تو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن تو اس وقت مجھے نہیں دیکھ سکتا حضرت موسا نے جب بہت زیادہ اشرار کیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اپنی تجلیوں کو کہے تور پر رکھتے ہیں تور اگر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو جب وہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہے پھر اس کے برا پر تم ہمارے جلبوں سے مستفیض ہو سکو گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے جب اپنی سپاہی نور کی تجلیات علماء فرماتے سوئی دیکھی آپ نے کبھی سوئی سوئی کی نوک کبھی دیکھا ہے کسی شخص نہیں دیکھ سکتا حضرت کریم سوئی کی نوک کو دیکھو گے نظر آپ کی استرابی ہو جائے گی یعنی سوئی کی نوک جو آنکھوں میں سماتی نہیں ہے اس قدر وہ باریک ہے اس سے بھی قریب قریب در اللہ نے اپنے صفاتی نور کی جب تجلی فرمائی کوہ پور جل گیا کوہ پور جل گیا حضرت موسا زمین پر آ گئے اور حضرت موسا نے اس صفاتی نور کو اتنے قلیل مقدار میں دیکھا تھا تفصیل رول بیان لکھتے ہیں جب حضرت موسا لوٹ کر آئے تو آپ چہرے پر نقاب ڈالا کرتے تھے چہرے پر نقاب ڈالا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت سفورا کے ساتھ آپ کمرے میں تشریف فرما دی حضرت سفورا باہر نکلی اور آپ نے تعریف کی کہ دیکھیے آج تو سورج کتنے اپنی تاباشی اور زباشی کے ساتھ گویا کے آیا ہے ذرا باہر تشریف لے آئیے حضرت موسا نے کا میں باہر نہیں آ سکتا اس لیے کہ اگر میں باہر آ گیا اور میں نے اپنا نکاب اٹھا دیا میرے چہرے کے نور سے یہ کارا پڑ جائے گا میرے چہرے کے نور سے یہ کالا پڑ جائے گا تو اندازہ کیجیے حضرات محترم جس نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کے کفاطی نور کو اتنے قریب مقدار میں دیکھا اس کی چہرے کی روشنی کا یہ مقام ہے اور جس نے بلا حجاب سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا اس حبیب کے چہرے کی کیا بات ہوئی اس حبیب کے چہرے کی کیا بات ہوگی اور حضرات گرانی دوسری بات یہ حضرت موسا علیہ السلام کی آنکھوں میں اس نور کی برکت سے اتنی روشنی آ گئی تھی قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا فرماتے ہیں کہ اگر کئی میل دور چوٹی زمین پر چلتی کئی میل دور چوٹی اندھیرے میں زمین پر چلتی تو حضرت موسا کو دیکھ لیتے تھے اندازہ کیجئے اس نور کی تجلی کی برکت اور میرے حبیب کے بریا نے بلا حجاب باپ ہاں۔ کو دیکھا ہے تو اس نبی کی بسارت کا عالم کیا ہوگا آج لوگ کہتے حدیبیہ والے کو مصطفیٰ نہیں دیکھتے میں نے کہا تم دیدہ کور ہو اندھے کو سورج کے نیچے کھڑا کر دیا جائے اس سے کہیں جناب شیر صاحب کچھ نظر آ رہا ہے بولے نہیں جناب مجھے تو اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک شخص یہی کہے گا وہ آپ کی آنکھوں کا شٹر گرا ہوا ہے اگر آنکھ والے کو کھڑا کر دیا جائے تو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے ارے کور کو کیا نظر کیا دیکھے موسا کی بسارت کو دیکھو اس سے اندازہ لگاؤ کہ میرے حبیب کی نظر کہاں کہاں تک جاتی ہوگی دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہمارے سے قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول ایک اعلان دوبارہ سما فرما لیجیے کل ان شاء اللہ فراغی کے بعد ناخوانی کا اہتمام ہے اور تمام شودائے بدر کے سارے ثواب کے لیے یہ شب بیداری کا پروگرام رکھا گیا ہے ناخوانی ہوگی ناخوانی کے بعد شدہ بدر کی فضائل پر بیان ہوگا اس کے بعد ذکر ہوگا ذکر کے بعد خصوصی دعا ہوگی خصوصی دعا کے بعد شہری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے برائے کرم اس نورانی محفل میں شرکت فرمائیے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں یہ شدہ بدر کے سارے ثواب کے لیے ہے تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ تا حیات ان بزرگوں سے نسبت کی وابستگی قائم رکھے مولائے کریم ہماری محبتوں میں استقامت عطا فرما مولائے کریم ہمارے درسوں میں استقامت عطا فرما ہمارے روزوں کو ہماری فرادیوں کے قرآن کی برکت اپنی بارگاہ مشرق سے مقبول عطا فرما مولائے کریم حضرت موسا علیہ السلام تیرے کریم ہے تیرے سترام کرنے والے ان کا مقام تیری بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے مولائے کریم اس بزرگ ہستی کی اہمیت سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام کی حاضری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت فرما ہمارے آبرو کی حفاظت فرما مولا کریم ہمارے گھروں کی حفاظت فرما مولا کریم مولا کریم ہمارے دلوں کو تیری یاد کا تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا دے خاتمہ بن خیر کی توفیق نصیب فرما ہر میدان میں سچ کہنے کی حق کہنے کی اور ڈنکے کی چوٹ پر بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرما واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے کہ وہ مومن و صالح ملا فرش پر ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا ہم سیا کاروں پہ بھی عرب تپیشے محشر میں سائے افغن ہو تیرے پیار کے پیارے گیسو خدا الحمد للہ رب العالمین